ابو زناد نے کہا ابو سلمہ نے گواہی دی کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گواہی دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کے گھرانوں میں سے بہترین بنو بنو بنو نجار ہیں پھر پھر عبد الاشحل حارث بن خزرج پھر بنو ساعدہ اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے ابو سلمہ نے کہا حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ پر تومر لگائی جا رہی ہے اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنو سعیدہ کا نام پہلے لیتا انہوں نے کہا یہ بات حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کا رنج ہوا اور انہوں نے کہا ہم کو پیچھے کر دیا گیا ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آگئے میرے گدھے پر زین کسو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کے بھتیجے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی کہا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ چار میں سے چوتھے ہوں یعنی خیر و برکت میں شامل ہوں تو وہ باز آئے اور کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں اور گدے کی زین کھول دینے کے بارے میں حکم دیا تو وہ کھول دی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چار سو پچیس